جو یہ جلدی والی چاہے ہم اسے اس میں جلد دے دیں جو چاہیں جسے چاہیں پھر اس کے لیے جہن کر دیں کہ اس میں جائے مذمت کیا ہوا دھکے کھاتا